حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا کوئی مقدمہ آیا آپ نے معافی کا مشورہ دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار